رب کعبہ کی قسم جہاد اللہ کا حکم ہے اگر اس حکم کو زندہ نہ کیا گیا تو دنیا میں مسلمان دلیل ہو جائیں گے میری بیٹیاں تمہاری بیٹیاں بازاروں میں بکیں گی آج دبئی چلے جاؤ دبئی کے ایک ایک ہوٹل میں پانچ ڈالر میں لڑکی بکتی ہے اس لڑکی سے پوچھو تو کون ہے وہ امام بخارا کے وطن بخارا کی رہنے والی ہے سب ازبکستان کی بچیاں دبئی کے ساحل پہ اس مت فروشی کے لیے لے جائی جا چکی ہے ہماری کشمیر کی بہن پر بھی ان کی نظر تھی مگر جوانوں نے اپنے کلاشن کوف کے زور پہ اپنی بہن کو بچا لیا کاش بخارا سمرکند والے بھی جہاد کی شمع اونچی رکھتے ہیں دنیا کی باتوں میں نہ آتے آج وہاں کی بیٹیاں بک رہی ہیں خدا کی قسم بک رہی اگر میں نے اور تم نے بھی اللہ کے حکم کو پامال کیا ہماری یہ معصوم بچیاں پتہ نہیں کس حالت میں اپنا وقت گزارے گی کس طرح ان کے جسموں پر گھیری اپنی نگاہیں ڈالیں گے جہاد اللہ کا حکم ہے جو اسے دہشت گردی کہتا ہے وہ اللہ کو دہشت گرد کہتا ہے جو اس کو گالی دیتا ہے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے جو اس پہ پابندی لگاتا ہے وہ رب کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے لوگوں جب اللہ کا حکم ہے اللہ میرا بھی ہے تمہارا بھی ہے تم کیوں نہیں تڑپتے ہو جہاد کی خاطر تم کیوں نہیں روتے ہو جہاد کی خاطر تم کیوں نہیں اس فریضے کو مانتے کیا ہم اسے اپنے گھر سے اٹھا کے لائے ہیں اگر قرآن میں سورہ انفال نہ ہوتی سورہ برات نہ ہوتی آل عمران و بقرہ کی آیتیں نہ ہوتی سورہ فتح و ممتحنہ نہ ہوتی سورہ محمد و قتال نہ ہوتی مجھے کیا پڑی تھی کہ میں قوم کے بچوں کو جہاد کی دعوت دیتا اگر میں نے اپنے نبی کو بدر جاتے نہ دیکھا ہوتا سیرت کی کتابوں میں اور جاتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا ستائیس جنگوں میں میں بھی جہاد کی دعوت نہ دیتا وعدہ کرو رب کو گواہ بنا کے کہ مرتے دم تک جہاد کی دعوت دیتے رہو گے